ابن شہاب نے بیان کیا ان سے حضرت سعید بن مصیب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنین جسے اس کی ماں کے پیٹ میں مار ڈالا گیا ہو کی دیت کے طور پر ایک غلام یا ایک باندی دیے جانے کا فیصلہ کیا تھا جسے دیت دینی تھی اس نے کہا کہ ایسے بچے کی دیت آخر کیوں دوں جس نے نہ کھایا نہ پیا نہ بولا اور نہ ولادت کے وقت ہی آواز نکالی ایسی صورت میں تو دیت نہیں ہو سکتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص تو کاہنوں کا بھائی معلوم ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ساٹھ